ایک منسانہ سماعت فرمائیے گا اس کا عنوان ہے بھاری پتھر مغرب میں اماں بابوں کا گلاواں اولاد گلے میں نہیں ڈالتی وہاں ان پرانے وقتوں کے لوگوں کو بڈا ہاؤس میں چھوڑ دیا جاتا ہے جہاں وہ اپنے وقتوں کی کہانیاں ایک دوسرے کو سنا کر ہنسی خوشی زندگی گزار لیتے ہیں ہر نئے دور کے تقاضے اپنے ہوتے ہیں اور الگ سے ہوتے ہیں نئے دور کے لوگ اپنے تقاضوں کے ساتھ کھل ڈول کر زندگی گزارتے ہیں ان کی کرنی میں کوئی میم میس نکالنے والا نہیں ہوتا نہ ہی انہیں ایک دوسرے کی کرنی پر کوئی تراس ہوتا ہے جہاں جانا ہو دوڑ کر جا سکتے ان کی موجودگی میں انہیں انہیں کندھا پکڑ کر سال لے جانا پڑتا ہے واپس آ کر ان کی لمبی لمبی تقریریں سننا پڑتی ہیں دور کیا جانا ہے کل ہی کی بات کو لے لیں بابے بہنگے کو بھی ایک شادی پر ایک شادی حال میں لے گئے خیال تھا کہ نیا ماحول دیکھ کر تازہ دم ہو جائے گا اور آج کل کا پیٹ بھر کر کھا کر خوش ہوگا مگر کہاں جی جتنی دیر وہاں بیٹھا بڑ بڑ کرتا رہا بہو اور بیٹیوں کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتا رہا گھر آ کر پر بس پڑا کتنا بے حیا دور آ گیا کسی کو اپنی عزت کا آبرو کا احساس تھا کہ نہیں یہ لباس تھا بریک آدھا وہ بھی نہ ٹائٹ ٹانگوں کی اگلی پچھلی اور سینے کی لکیریں نمایاں ہو رہی تھی کسی کے سر پر دبتہ نہ تھا یوں نچ تپ رہی تھی جیسے چتروں میں کیڑا گھس گیا بھائی اور خامد ساتھ تھے کسی کو غیرت نہیں آ رہی تھی اب پتا چلا کہ ہم مسلمان ہو کر بھی دنیا جہاں کے چتروں کی زب میں کیوں ہیں بابے نے اتنے اتنے اللہ خانے میں بھی ہزار طرح کے کیڑے نکالے اما جس نے بابے کو ساری عمر نپ کر رکھا تھا آج اسے قابو نہ کر پا رہی تھی اپنی کہے جا رہی تھی لیکن وہ پورا نہ اتر رہی تھی بابا مکمل طور پر چھایا ہوا تھا اور پٹری سے اتر چکا تھا ملک کے سربراہوں کے بھی بابے ہوں گے معلوم نہیں وہ ان پر کس طرح قابو پاتے ہوں گے یا پھر ان کے بابے بھی لکیر پسند ہوں گے سربراہ بابا ہو تو بھی بابا نہیں ہوتا حکیم ڈاکٹر ان کے متی ہوتے دوسرا وہ سب کے ہوتے اس لیے ان کا لبرل اور لکیر نواز ہونا ضروری ہوتا ہے رہ گئی بات دنیا جہان کے چھتر کھانے کی وہ تو ہم صدیوں سے کار ہیں اگر کوئی ان موقعوں پر بھی ہماری بیویوں بیٹیوں اور بہنوں کی لکیروں سے نظر جب محض معمولی معمولی ناچاپ سے لطف اندوز ہو رہا ہو تو ہم بھی کب پیچھے ہوتے ہیں ہماری آنکھیں کھلی ہوتی ہیں ہاتھ متحرک ہوتے ہیں اگر ہماری عورتیں ان کے لیے لطف کا سامان ہوتی ہیں تو ان کی عورتیں بھی ہمیں ہنس مہیا کر رہی ہوتی ہیں بابر سے لبر بادشاہ نے کہا تھا بابر رائش کوش کے دنیا دوبارہ نیست یہ بابے کیا جانے خوش کیجیے اور ہمیں ہمیں بھی اسی راہ پر رکھنا چاہتے حاکمہ اپنی موج میں ہیں ہمیں بھی ہمیں بھی جدید طرز کی زندگی گزارنا چاہیے لیکن ان بابوں کے ہوتے مکمل طور پر یہ ممکن نہیں ان بابوں کا کا فرض بنتا ہے کہ ان بابوں کو کچھ کریں ورنہ ان کے لیکچر ہمیں جدید زندگی سے دور رکھیں گے ہم جدید آزادی حاصل کر کے بھی آزادی سے دور رہیں گے جو بھی صحیح یہ طے ہے نا سہی ہمارے بابے آزادی کی راہ راہ کی کا بھاری پتھر ہیں اور ہم سے لبرل ماڈرن آزاد ترقی ترقی پسند اور مغرب کے پیروں کو لیکچر پلا پلا کر غیر پسند بنا دینا چاہتے ہیں شکریہ